روز قیامت عزت دینے والے اعمال پچاس ہزار سال کا لمبا ہول ناکیوں سے بھرا ہوا دن چند خوش نصیبوں کو اپنی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے گا اور عزت بخشے گا جن کا مختصر تعارف یہاں پیش کیا جاتا ہے تاہم ان اعمال کو اپنائیں اور تاکہ ان سے ان کی ذلت سے محفوظ رہ سکیں اعمال صالحہ کرنے والے نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ اس دن کی ہولناک ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائیں گے ارشاد باری ہے من من جاء آمنون سورة النمل آیت نمبر نواسی ترجمہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے مومنوں کو پچاس ہزار سال کا یہ دن چند گھنٹوں کا لگے گا بلکہ اچھد سے مغرب تک کے وقت کے برابر لگے گا وہ اس میں کوثر سے پانی پیئیں گے اور ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ انصاف کرتے ہیں وہ اللہ زوجل کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے پروردگار کے داہنی طرف اور اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں یعنی بائیں ہاتھ میں جو دائنے ہاتھ سے قوت کم ہوتی ہے یہ بات اللہ تعالیٰ میں نہیں کیونکہ وہ ہر ایپ سے پاک ہے سبحان اللہ اور یہ انصاف کرنے والے وہ لوگ ہیں جو حکم کرتے وقت انصاف کرتے ہیں اور اپنے بال بچوں اور عزیزوں میں انصاف کرتے ہیں اور جو کام ان کو دیا جائے گا اس میں انصاف کرتے ہیں باہ صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھائیس غصہ پی کر انتقام نہ لینے والوں کو پسندیدہ ہو رہے حضرت اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باہ سنن ابی داود حدیث نمبر چار ہزار سات سو ستتر جو شخص غصے کو پی جائے جبکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر بھی ہو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اسے کہے گا کہ وہ جس حور عین کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے تین اعمال کی وجہ سے حشر میں عزت نمبر پانچ کسی مصیبت زدہ کی دنیا میں مصیبت دور کرنے کی وجہ سے روز قیامت اللہ اس کی تکلیف کو دور فرما دیں گے اور اسے روز قیامت کی اذیتوں سے محفوظ رکھیں گے نمبر چھ تنگ دس کو مہلت دینے کی وجہ سے روزہ قیامت اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے نمبر سات لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے کے عیبوں پر میدان محشر میں اللہ پردہ ڈالیں گے نمبر آٹھ دوسروں کو مدد میں لگے رہنا سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہاول صحیح مسلم جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی بڑی تکلیف دور فرما دے گا اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہ صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو بیالیس اور صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار اٹھتر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنے میں لگا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کے روز کو ایک پریشانی دور فرما دے گا اور جو اس کسی نے مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی کی پردہ پوشی فرمائے گا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی ضرورت ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں جو لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے اور انہیں اپنی طاقت کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اذان کہنے والے کو عزت میدان محشر میں اذان دینے والے کو یہ اعزاز دیا جائے گا کہ اس کی گردن خوبصورت اور قدرے لمبی ہوگی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنن ابن ماجہ حدیث سو پچیس آزان دینے والے لوگ قیامت کے روز سب سے اونچی گردنوں والے ہوں گے حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہوالا صحیح بخاری حدیث نمبر چھ موزن کی آواز پہنچنے کے حد تک جو بھی جن انسان اور دوسری اشیاء ہجر و شجر اور جمادات اسے یعنی اذان کو سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے کہ یہ بندہ مومن ہے دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں نے دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل کو پسند کرتے ہو یعنی جنگل میں بکریاں چرانے کو پسند کرتے ہو تو جب تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہو اور نماز کے لیے اذان کہو تو بلند آواز سے اذان کہا کرو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مؤذن کی آواز جہاں تک بھی کوئی جن انسان یا کوئی بھی چیز سنے گی وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے بہوال صحیح بخاری حدیث نمبر 609 نیکیاں اور جنت انعام میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بارہ سال مسجد میں اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور اس کے لیے اس کی ہر اذان کے بدلے ہر روز ساٹھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں بہاوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر سات سو اٹھائیس اور ہر اقامت کے بدلے تیس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں نمازیوں کو وضو کی وجہ سے اعزاز حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں لائے جائیں گے بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 136 شہید کو خصوصی اعزاز شہید کو بغیر حساب کی جنت میں داخلہ دیا جائے گا جب شہدا میدان محشر میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ان کو ویسی ہی حالت میں لائیں گے جس طرح وہ شہید ہوئے تھے تاکہ ساری کائنات کے سامنے معلوم ہو جائے کہ اسے بغیر حساب کے کیوں جنت دی جا رہی ہے کہ اس نے اللہ سے اپنی جان دے کر جنت کا سودا کیا تھا ارشاد باری تعالی ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم سورة التوبة آية نمبر 111 ترجمہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے جنت تیار کی ہے یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضروری ہے اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو اور یہی بڑی کامیابی ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی زخم مسلمان کو اللہ کے راستے میں لگا وہ روز قیامت ویسا ہی ہوگا جیسے وہ زخم لگنے کے وقت تھا اس سے خون بہ رہا ہوگا اس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا مگر خوشبو کستوری جیسی ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو دو سو سینتیس ایک دوسری روایت میں تفصیل اس طرح ہے کہ سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے ضمانت دی ہے جو شخص اس کے راستے میں نکلے اسے میرے راستے میں جہاد ایمان اور میرے رسول کے تصدیق نہیں نکالا ہو تو یہ ضمانت دیتا ہوں کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا یا اسے اپنے گھر کی طرف اجر یا مال غنیمت دیتے ہوئے واپس بھیج دوں گا جہاں سے وہ جہاد کے لیے نکلا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے اللہ کے راستے میں مجاہد کو جو بھی زخم لگتا ہے تو وہ روز قیامت اس زخم والے دن کے زخم کی حالت میں اس طرح آئے گا کہ اس کا رنگ خون کا رنگ ہوگا اور اس کی خوشبو مشک کے کستوری کی طرح ہوگی اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر یہ نہ ہوتا کہ یہ میری وجہ سے مسلمان مشقت میں مبتلا ہو جائیں بہ صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو انسٹھ تو میں کبھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کسی جہادی لشکر سے پیچھے نہ رہتا لیکن میں لوگوں کے لیے وسیعت نہیں پاتا اور ان کے لیے یہ تکلیف دہ ہوگا کہ میرے بغیر پیچھے رہ جائیں اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور قتل ہو جاؤں پھر جہاد کروں اور قتل ہو جاؤں پھر جہاد کروں اور قتل ہو جاؤں اخلاق کے حسنہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جگہ عنایت فرمائیں گے اور کچھ تو ان کے اعمال کی وجہ سے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ان لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا جن کا اچھا اخلاق اچھا ہوگا سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے روز میرے قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے بہاولا سنن ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار اٹھارہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن مومن بندے کی میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز نہیں ہوگی اور یقیناً اللہ تعالیٰ بس زبان اور بےودگی کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے بہاولا سنن ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار دو تنگ دست کو محلت دینے پر سایہ عرش روز قیامت اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ عزت بخشیں گے جو شخص تنگ دست مقروض کو محلت دیتا تھا یا انہیں معاف کر دیتا تھا حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تنگ دست مقروض کو محلت دے یا اس کے قرض ہی سے کچھ چھوڑ دے اسے اللہ تعالیٰ کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا اور اس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا بہاولا جامع ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چھ ایک دوسری روایت میں یہ لفظ ہے بہاولا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چار سو انیس جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت عرش کا سایہ نصیب کرے اسے چاہیے کہ وہ دست کو مہلت دے یا اسے قرض معاف کر دے آجزی کا لباس پہننے والے کو اعزاز حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تواز اختیار کی اور ایسا قیمتی لباس نہ پہنا جسے خریدے استطاعت رکھتا تھا اسے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے تاکہ وہ اہل ایمان کے لباس میں سے جو چاہے پسند کرے بہاولا جامع ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار چار سو اکیاسی سایہ عرش پانے والے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سات آدمی جنہیں اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا نمبر ایک عادل حکمران نمبر دو وہ نوجوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی نمبر تین اور وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے نمبر چار اور وہ آدمی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی رکھی اسی بنیاد پر ملے اور اسی پر جدا ہوئے نمبر پانچ اور وہ آدمی جس کو و نسب والی اور خوبصورت عورت نے برائی کی دعوت دی لیکن اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں نمبر اور وہ آدمی جو اس قدر پوشیدہ طور پر صدقہ کرتا ہے حتیٰ کہ کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہیں چلتا دائیں نے کیا خرچ کیا نمبر سات اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں رو دی بہاولا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو تیئیس پرندوں پر شفا شفقت کرنے والے پر شفقت صرف انسانوں ہی پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات جیسے جانوروں اور پرندوں پر بھی رحم کرنے کی احادیث میں تاکید کی گئی ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رحم کرتا ہے اگرچہ پرندے کے سبھی ہے پر ہی کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحم فرمائیں گے اسی طرح قروہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگا کہ میں بکری ذبح کروں گا اور ذبح کرتے وقت میں اس پر رحم کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو بکری پر رحم کرے گا تو اللہ تجھ پر رحم کرے گا بہوالا مستند احمد حدیث نمبر چونتیس سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص چلا جا رہا تھا اور اس کو پیاس لگی تو وہ کنویں میں اترا اور اس نے اس سے پانی پیا پھر وہاں سے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہاپ رہا ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے گیری مٹی چاٹ رہا ہے تو اس شخص نے اپنا دل میں کہا کہ اس کو بھی ویسی ہی پیاس لگی جیسے مجھے لگی لہٰذا وہ پھر کنویں میں اترا اور اس نے اپنا موزہ پانی سے بھرا اس کو اپنے دانت سے پکڑا اس کے بعد اوپر چڑھا اور کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول فرما لیا اور اس کو معاف فرما دیا لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہمیں جانوروں کی جان بچانے میں بھی ثواب ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ہر جاندار سے احسان کرنے میں ثواب ملے گا بہ صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو ترسٹھ مسلمان کی عزت کا دفاع کرو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو عزت کی حفاظت فرماتے ہیں جو دوسرے مسلمانوں کی عزت اس وقت حفاظت کرتا ہے جب کوئی ان کی عزت پر ڈاکر ڈالنے کی کوشش کرے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو عزت سے وہ چیز دور کرنے اور جو اس کی عزت خلل ڈالتی ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ دور کریں گے بہاولا جامع ترمیزی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو ایسے موقع پر بے یار و مددگار چھوڑ دے جہاں اس کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جا رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے موقع پر بے یار و مددگار چھوڑ دے گا جہاں اسے مدد درکار ہوگی اور جو شخص کسی مسلمان کی ایسے موقع پر مدد کرے گا جہاں اس کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جا رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسے موقع پر مدد کرے گا جہاں اسے مدد درکار ہوگی تعزیت کرنے والے کو روز قیامت عمدہ لباس تعزیت کرنا سنت نبوی ہے اور بہت بڑے ثواب کا ذریعہ بھی ہے حدیث میں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مومن بھائی کی اس کی تکلیف میں تسلی کی تلقین کرے اور اس کی تعزیت کرے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سبز رنگ کا لباس پہنائے گا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا اس پر رش کیا جائے گا دوسرے اس پر رش کریں گے کہ کاش یہ لباس ہمیں بھی مل جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعزیت کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے ان للہ ما ما اخذ اجل کلو ولا تحتسب بہ صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چوراسی ترجمہ جو چیز اللہ تعالیٰ لے جائے وہ اللہ کی ہے اور جو چیز اللہ تعالیٰ عطا کر دے وہ بھی اللہ کی ہے اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت مقرر ہے پس صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو ماہر قرآن اور حافظ قرآن کو اعزاز ماہر قرآن روز قیامت فرشتوں کی صف میں کھڑا ہوگا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کا ماہر نیک بزرگ اور کاتب فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو شخص قرآن مجید پڑھتے ہوئے اونگتا ہے پڑھتے ہوئے اسے مشکل پیش آتی ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے بہ والا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو اڑتیس بہول صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو اٹھانوے ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس شخص کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور وہ اس کا حافظ ہے وہ معزز فرشتوں کے صف میں ہوگا بہاولا صحیح ترغیب حدیث نمبر ایک ہزار سات سو بیاسی سچے تاجر کو اعزاز سچا امانت دار تاجر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کے ہاں بہت عزت و قابل ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے تاجر کو کئی ایک انعامات سے نوازیں گے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سچا اور امانت دار تاجر انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا بہاولا سنن ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو نو